جناب زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سلاح کا مقام خیبر کے قریب ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو